ولید نے اوزاعی سے انہوں نے ابو عمار سے ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے ان سے انہوں نے ابو اسما سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار کرتے اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تذل جلال والاکرام اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے تو صاحب رفت و برکت ہے اے جلال والے اور عزت بخشنے والے ولید نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا استغفار کیسے کیا جائے انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چونتیس